جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو ان دنوں کے درمیان ہوئے اور مقبول حج کا بدلہ جنت ہی ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زاد راہ اور ایسی سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر اور یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ کا حج فرض فرمایا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے ہر اس شخص پر جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے